جی ہاں وہ بندے جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں ہاں یہ تو ایک ارادہ نہیں ہے ادھر ادھر دیکھے کچھ پر آواز پڑ گئی وہ نہیں جی۔ بشارت بشارے کے یون مندوں کو جو کہ ارادے کے ساتھ سنتے ہیں جسے آپ کسی علاج کے لیے گئے ہیں تو ڈاکٹر کی بات کیسے بنیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے جب ڈاکٹر بات کر رہا ہو یا کسی وکیل سے معاملہ پڑ گیا اللہ نہ کرے تو اس کی بات کیسے سنو گے جب اس کی بات دھیان سے سنیں گے اپنی غرض کے لیے سنیں گے اپنی مصلیحت کے لیے سنیں گے ایسے ہی میرے بھائیوں دین کی بات یا دین کی بات اپنی نجات کے لیے سننی ہے اپنی کامیابی کے لیے سننی ہے کوئی مچلحت کی بات نہیں ہے فقط تو اس نے کہا کہ بندوں کو بشارت دیجیے کہ جو بات کو سنتے ہیں جس تمہیں القول وہ سن کر کیا کرتے ہیں بھیا طب احسنا احسن سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں اتباع احسن کا کیا مطلب ہے اتباع احسن کا کیا مطلب ہے اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب کام کرنے کا نمبر آوے عمل کرنے کا موقع آوے تو یہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں یہ مطلب ہے فیض طبی عورت کہ اپنے عمل کو اللہ کے دربار میں اللہ کے جناب میں اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں ان بندوں کے لیے بشارت ہے کہ بشارت دیجیے میرے بندوں کو جو میری بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں اور جب بات ہو گئی اور عمل کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرتے کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتا ہے اچھی سے اچھی اختیار کرتا ہے کیوں وہ میری ضرورت کے لیے ہے میری راحت کے لیے ہے تو یہ تو اپنے کامیابی کے لیے ضرورت رہا سے بھی آگے ہے اس لیے دین کی بات کو اچھے سے اچھے انداز سے سننا اور پھر اس جمال کا اس پر عمل کا نمبر آوے تو اچھے سے اچھا عمل کرنا یہ سننے کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ کس طریقے سے سننا ہو ہاں۔ اللہ کرے ہمیں اس کی ٹاپک ہو جائے کہ ہم اچھی طرح سنیں اچھی طرح سمجھیں اچھی طرح کریں کیونکہ ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے جیسے زمین جائیداد آدمی کا سرمایہ ہے اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہر عمل جو ہے آدمی کا سرمایہ ہے آدمی کی دولت ہے آدمی کی نعمت ہے کہ اس عمل پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہوگا اس لیے اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے کی ہم کو رہبری کی گئی ہے اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک پیغام ملا ہے آپ پیغمبر ہیں اس لیے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں آپ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے فرمایا ان دنیا خلقت لکم نقم و ان آخرہ کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا یہاں کا سونا یہاں کی چاندی یہاں کی زمین جائیداد کسی جنات کے لیے نہیں کسی فرشتے کے لیے نہیں آپ کے لیے آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے آپ کے کام میں لگایا اس کو تصویر کہتے ہیں کہ آپ کے کام میں لگایا ہے کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی آپ کنواں کھودنا چاہے تو زمین منع کرے گی نہیں کرے گی جی ہاں۔ آپ سڑک بنانا چاہیں تو منع نہیں کرے گی کھیت بنانا چاہیں تو زمین منع نہیں کرے گی ہاں۔ آپ کی خدمت کے لیے سمندر میں سفر کریں سمندر منع نہیں کرے گا ہاں بلکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ سمندر کو بھی آپ کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے تو رقم البحر رقم کہ ہم نے سمندر تو تمہاری خدمت کے لیے پابند کر دیا ہے ہاں تو بازاروں میں جو تجارتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی تجارتیں سمندری راستے سے ہوتی ہے ہاں بڑی بڑی تجارتیں بڑے بڑے جہاز جی ہاں کیوں کہ سمندر کو اللہ نے آپ کے کام کے لیے پابند کر دیا یہ نعمتوں کا بیان ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ کے کام میں لگایا ہے تصویر آپ کے کام میں لگا دیا اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا تو ہم کس کام کے ہیں یہ سوال پیدا ہوگا یہ سب کے تو ہمارا کام کے ہیں ہم کیسے ہوں گے تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہماری رہبری کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بس ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جناتوں کو کیونکہ جنات پہلے سے آباد ہے اور پھر انسان کہ میں نے انسانوں کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے اور جتنے کام ہیں ان کاموں میں خدا آپ کا مددگار ہے اور اپنی نعمتوں کو بھی دیں گے اور حالات بھی بنائیں گے نعمتیں بھی دیں گے اور آپ کے حالات بھی بنائیں گے لیکن آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس سبق کو نہیں بھولنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا ہے اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے وہ اکیلا ہے اپنی ذات سے فرد اور سب کچھ اسی کا ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے اسی کا ہے اور اسی کی قدرت ہے اسی کی نعمتیں ہیں اسی کا کچھ نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور اپنی نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے بے شمار نعمتیں ہم کو دی گئی ہے ہم اس کو گن نہیں سکتے ہاں، تو ان نعمتوں میں ہمیں کیسا رہنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ایک مصنون دعا ہے جو نماز کی بات مانگی جاتی ہے اس وہ دعا بھی ہے وہ رہبری بھی ہے اس لیے ان دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے ہاں۔ وہ دعا ہے رب علم نے فکرے کا شکرے کا حسن ہے یہ یاد ہونی چاہیے ہاں۔ سلام پھیر کر کے تین مرتبہ استفاد کرنا چاہیے استفر اللہ کیونکہ یہ سنت ہے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے استفر اللہ استفر اللہ اللہ یہ سنتیں ہیں اس کو یاد بھی رکھنا ہے اس کو کرنا بھی ہے ہاں جس طرح اللہ کے راستے میں پھرنا ہے اس طرح ان چیزوں کو لے کے پھرنا ہے جی ہاں۔ اسے یہ سکھایا ہے صلاحت صلاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے مرتبہ استفار کرتے تھے اور آگے اللہ سے مانگتے تھے رب آئندی اللہ ذکرے کا شکرے کا حسن عبادت کا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد کرنا کہ کس کام میں مدد چاہتے ہو کہ میری مدد کرنا تیرے ذکر کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر اور اچھی سے اچھی طرح عبادت کر سکوں اس کام پر ان باتوں پر مدد مانگیے ان باتوں پر مدد مانگیے اللہ ذکر کا پہلا کہ میں تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ذکر کرنے کا مطلب احتیاط کرنے پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اکیلی اطاعت کر سکوں میرے حکموں کی پابندی کر سکوں اس بارے میں تو میری مدد کر جو ذاکر ہوگا وہ اللہ کا موتی اور پابند ہوگا اس کو ذاکر کہتے ہیں کہ ذاکر کون ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے وہ اللہ کا ذاکر ہے کلو موتی ذاکر ہونے سے کہ ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت اور تابیداری میں ہے وہ اللہ کے وہ اللہ کا ذاکر ہے تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں تیری اطاعت اور تابیداری داری کروں ہماری زندگی کا اصلی کام اللہ کے اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے اور اپنے بڑوں کی اطاعت ہے عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی ہے لیکن اعتعاد ان تین لوگوں کی ہوگی اللہ کی رسول کی اور اپنے بڑوں کی وطی اللہ الرسول کم بات مانو اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو تمہارے بڑوں کی جب وہ اللہ کی کوئی بات سمجھا دے تو اس کو مانو تو یہ ایک سمجھائی ہے کس کی بات مانو گے اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے بڑوں کی بڑوں کی بات ماننے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ بات صحیح ہے حکم والی ہے تو مانیں گے حکم کے خلاف ہم کو کوئی بات سمجھا ہے تو وہ نہیں مانیں گے یہ قاعدے کی بات ہے اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اپنے بڑوں کی بات مانو اپنے بڑوں کی بات ماننے میں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی رسول کی بات کہے تو ماننے اور اس کے خلاف کہے تو پھر نہیں مانیں گے تو اصل کام میرے بزرگوں زندگی میں جو ہے وہ اطاعت ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابے داری رما ارسلنا من رسول اللہ کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے زندگیاں لوگوں کی اللہ کے اطاعت پر لاوے یہ ہمارا اصلی کام ہوا کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت اور تابے داری پر آوے ہماری آزادی ختم ہو جائے آزادی ختم اب زندگی اطاعت اور تابے داری پر آوے گی اپنے مال میں اپنی جان میں اپنی ہر چیز میں ہم اللہ کے اطاعت اور تابے داری میں زندگی گزاریں یہ ہماری زندگی کا اصلی اور صحیح کام ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی بنا گے اور آخرت کے حالات بھی بنا گے عطی اللہ واقع الرسول اللہ اللہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحمت لانے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے تو اطاعت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حالات میں رحمتیں آئے گی ہاں حالات میں مصیبتیں نہیں آئے گی بلکہ حالات میں رحمتیں آئے گی کیوں کہ زندگیوں میں اطاعت ہے دوسرا فائدہ اطاعت کا کیا ہوگا کہ دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوگا کہ جس طرح رحمتیں آتی ہیں اطاعت کرنے کی وجہ سے انسانوں کو ان کے نفسوں میں ہدایت ملے گی یہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اپنی جان مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر استعمال کریں گے اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزرے گی یعنی جان کو مال کو اپنی طاقت کو اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق سیکھ سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کریں گے اس کو ہدایت کہتے ہیں تو یہ ایک دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگیاں ایک پر آئی تو اللہ تعالیٰ نفسوں کو ہدایت دیں گے ہاں اس زندگی میں ہدایت آئے گی اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جی ہاں سراط دن سلاط والے ان اللین ہیں قرآن اللہ ہم کو ہدایت دی سیدھے راستے کی ہاں ان لوگوں کا راستہ ہم کو سوجا جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں تو ہدایت کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جی ہاں جن لوگوں نے ہدایت پر زندگیاں گزاری اللہ نے اس پر اپنے انعامات کیے ہیں تو ہم, تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کے ساتھ اور داری پر آوے تاکہ اللہ کے انعامات کے ہم حقدار بنے جی ہاں۔ اور حالات کو اللہ تعالیٰ ہم اس کی وجہ سے صحیح کرے اللہ نے اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں اور حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اسباب آپ کے قبضے میں ہے مال دولت زمین جائیداد یہ آپ کے قبضے میں ہے اور حالات جو آئیں گے وہ کہ وہ اللہ کے قبضے میں کہ زمین پر کیا حالات آئیں گے زندگیوں میں کیا حالات آئیں گے وہ اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیے ہیں جیسے اب بچپنا کسی کے قبضے میں نہیں تھا جوانی کسی کے قبضے میں نہیں ہے بڑھاپا کسی کسی قبضے میں نہیں ہے یہ تین حالات ہیں زندگی کے جی ہاں آدمی بچپنا گزار دیتا ہے جوانی گزار دیتا ہے بڑھاپا گزار دیتا ہے جی ہاں یہ قبضے میں نہیں ہے تو حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو آپ کے قبضے میں جائے اس زمین کا میں مالک ہوں اس دکان کا میں مالک ہوں یہ قبضے میں میرا قبضہ ہے جی ہاں۔ تو اسباب بندوں کو دیے ہیں اور حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے اس حکمت کی وجہ سے کیا کرنا ہے اس حکمت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو جب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ حالات صحیح لائیں گے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا تو حالات صحیح نہیں ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ نے ان کے سامنے ایک بیان دیا تھا پہلا بیان میری بات سمجھ آ رہی نا ہاں بیٹھے بیٹھے سونا ہے کیونکہ یہ ہمارا سبق ہے یہ ہمارا سبق ہے سبق یاد بھی ہونا چاہیے سبق سمجھنا بھی چاہیے تو پہلے سمجھیں گے پھر یاد رکھیں گے کسی کو بتا دیں گے مدینہ مدینہ دوارا آپ کا جانا ہوا تو وہاں آپ نے لوگوں سے ایک خطاب فرمایا ایک بات کی ایسی بات ہے اور وہ ہم سب کو سمجھنے کے لیے جی ہاں اپنانے کے لیے وہ کیا بات فرمائی تھی وہ بات یہ فرمائی تھی کہ من اسلح ما بین ہو بین اللہ اسلح اللہ ما بین ہو بین خلقی یہ فرمائی تھی کہ من اسلح ما بین ہو اللہ اسلح اللہ ما بین ہو بین خلقی ایک دستور سمجھایا آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں لوگوں کو یہ دستور سمجھایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا ہمارا معاملہ مخلوق سے ہے آسمان پانی برسا ہو زمین برکتیں نکالے آپس کے تعلقات ہمارے صحیح ہو ہماری جانوں میں مالوں میں اولادوں میں برکت ہو یہ سب چاہتے ہیں نہیں سر یہ سب چاہتے ہیں تو اس کے لانے کا کیا طریقہ ہے یہ سارے حالات ہمارے صحیح ہیں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی کہ من اسلحہ ما بین ہو بین اللہ اسلح اللہ ما بین ہو بین خلقی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا آسمانی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے زمینی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے اسباب میں بھی برکت ہوگی اولاد میں بھی برکت ہوگی اللہ سے معاملہ صحیح ہوا ہے تو حالات کے بنانے کا یہ علاج بتایا ہے دنیا کے حالات تمہاری چیزوں سے نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنیں گے جسے بنیں گے کہ اللہ کی قدرت سے تمہارے حالات بنیں گے اب شرط یہ ہے کہ وہ قدرت تمہارے ساتھ ہو قدرت تمہارے ساتھ ہو تو تمہارے حالات صحیح ہوں گے قدرت تمہارے ساتھ نہیں ہے قدرت خلاف ہے کہ حالات نہیں بنے گے تو اللہ کی قدرت کو اللہ اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہم نے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا جب تمہارے اندر دینداری آئے گی تو تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے تمہیں برکتیں دی جائے گی بولو اللہ کو را آمنو مت لپتا نہ آ رہی ان مرک میں آ رہی بات بات ہاں۔ کہ یہ شہروں میں رہنے والے بستیوں میں رہنے والے اللہ کے بندے اپنی زندگیاں پر گاڑی پروزگاری پر پابندی پر اپنی زندگیوں کو لاویں تو کیا دیں گے کہ آسمان سے برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے آسمان سے ایسا پانی برسے گا برکت والا کہ جو حاجتیں بھی پوری کرے گا راحتیں بھی دے گا ایسا پانی آئے گا اور زمین اپنی خیرات ظاہر کرے گی زمین نے خیرات رکھی ہے وہ خیرات بھی ظاہر کرے گی تو آسمان پانی برسائے گا زمین اپنی خیرات ظاہر کرے گی تو تم خوشحال ہو جاؤ گے یہ کہا کہ پھر تم خوشحال ہو جاؤ گے من شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگیاں تقوا پرہیزگاری پر اور اللہ کے احتیاط پر نافرمانی سے بچ کر زندگیاں گزارے تو ہم ان کو آسمانوں سے برکتیں دیں گے یعنی وہ پانی آئے گا اور زمین اپنے خیالات ظاہر کرے گی تو دنیا کے نفرت آسمان زمین سے نفع ہونے کا نفع اٹھانے کا یہ راستہ بتایا کہ اپنی زندگیوں کو ایمان پر لاؤ تقوی پر لاؤ ایمان پر لانے کا کیا مطلب ہے کہ ایمان پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو احتیاط اور تابے داری پر لاؤ تقوی پر لاؤ یعنی اپنے آپ کو نافرمانی اور معاشیت سے بچاؤ ایک مثبت ہے ایک بنتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ایمان پر لاؤ ایمان کا تقاضا اعت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کا مطلب یہ کہ اب زندگیاں اعتعاد پر گزرے گی تابے داری پر گزرے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کو اعتیاط کا مسئلہ ملتا ہے کہ اللہ کے اعتیاط ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے اور اللہ رسول سے ان کا تعلق پیدا ہوا تو انہوں نے بعد والوں کو یہ بات بتائی بعد والوں میں ہم بھی ہیں جی ہاں، کہ بعد والوں کو یہ بات بتائی کہ ہم ایمان لائے اللہ نبی پر اللہ پر اس کے نبی پر اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان لا کر ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کیا کیا ہے قول قرار بیعت نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم نے نبی کے ساتھ یہ قول قرار کیا ہے کیا قول قرار کیا ہے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط سم اے پہلی بات کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار کیا ہے یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے دونوں کام ہیں پہلا کام سونا یا سو گئے آپ تو پہلا کام سونا ہاں اسی سے پہلے بات ہوتی ہے ملنے جاتے ہیں تو تو پہلا کام یہ پہلا کام سننا ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ بات کی ہے کہ ہم جناب کی بات سنیں کیونکہ آپ اللہ کے پیغام لے کر آئے ہاں رسول کو اپنے تھوڑی چلاتا ہے اوپر سے جو بات آتی ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں ہم کو سکھاتے ہیں اس لیے کہا کہ ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اس لیے سننا چاہیے کیا ہونا چاہیے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور سن کر کے مانیں گے سن کر کیا کریں گے مانیں گے عمل کریں گے اتنا نہیں ہے بلکہ آگے ہے کہ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے اللہ بنا بناوے تو غریب ہو کر بھی آپ کی بات مانیں گے ہم اتنے غریب آدمی ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں جا سکتا ہوں نہ چلے اللہ غریب بناوے تو بھی آپ کی بات مانیں گے اللہ مالدار بناوے تو کہ میں تو بہت مالدار ہوں بہت میرے مسائل ہیں بیوی ہوں کہ نا اللہ غریب بناوے تو بات مانیں گے اللہ مالدار بناوے تو بات مانیں گے آدمی کے حالات ہوتے ہیں نا غریبی بھی آتی ہے مالداری ہوتی ہے بیماری تندرستی کبھی جی جاتا ہے کبھی جی نہیں جاتا ہے کسی کام کرنے کو آدمی حالات کا پتلا ہے تو یہ کال قرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اللہ غریب بناوے تو بھی بات مانیں گے اللہ مالدار بناوے تو بھی بات مانیں گے جی چاہے تو بھی بات مانیں گے اور جی نہ چاہے تو بھی بات مانیں گے بعض مرتبہ کسی کام کو جی جاتا ہے اور بعد مرتبہ اس کام کو جی نہیں جاتا دوا پینے کو جی نہیں جاتا ہاں ایسا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے کے لیے جی تیار نہیں ہے اسے دوا پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہوتا مٹھائی کھانے کو تیار ہوتا ہے تو کہا ہمارا جی چاہے تو بھی اپنی بات مانیں گے ہمارا جی نہ چاہے تو بھی اپنا مانیں منشت اور مکر مالدار اللہ بنا رہے تو بھی بات مانیں گے غریب بنا رہے تو بھی اپنا تو کتنی باتیں ہوئی یہ چار باتیں ہوئی پانچ بھی ایک اور ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی یہ مشکل ہے یہ یہ مشکل ہے کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھا ہم سے کیوں نہیں مشورہ کیا ہم نے کٹے جاؤ ہاں تو کہا ہم ایسا نہیں کریں گے ہم سے پوچھا ہے تو بھی ٹھیک ہے ہم سے نہیں پوچھا ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ تعلیم ہے کہ بات کو ہر حال میں ماننا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں مالدہ بناوے تو غریب بناوے تو جی چاہے تو جی نہ چاہے تو کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے کوئی ہم کو آگے کرے تو کوئی ہم کو آگے نہ کرے تو بھی یہ ہوا اعتاد کا مسئلہ کہ اللہ رسول کی اعتاد کس طرح کرنی ہے کس طرح کرنی ہے یہ رہبری ہے ہمارے لیے دین پر چلنے میں کہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں یہ مزاج بنانا پڑے گا مزاج جیسے جانوروں کا مزاج بنتا ہے تو پھر وہ آپ کتابیں ہو جاتے ہیں ہاتھی ہو گھوڑا ہو بیل ہو اس کا مزاج ہو گیا وہ مانوس ہو گیا ایسے ہی آدمی کا نرس آدمی کی ذات کہ وہ اللہ کے کام سے اللہ کے حکم سے دین سے مانوس ہو گیا اب جو حکم آئے گا اس کے لیے وہ تیار ہے جو چیز مانا کریں گے اسے رک جائے گا تو اس سے زندگیوں میں احتیاط آئے گی اور یہی اصل دعوت ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ گئی یہ مزاج بنانا پڑے گا تو ہمارا چلنا پھرنا جو ہے وہ مزاج بنانے کے لیے ہے ہاں، نفر سفر یہ مزاج بنانے کے لیے کہ پنا جگہ جاؤ پنا جگہ جاؤ پنا جگہ جاؤ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارا مزاج بنے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں والے ہم سے فائدہ اٹھائیں گے ہماری بات سمجھیں گے اور اگر وہ ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے ان سے سیکھیں گے ان سے پوچھیں گے اور آپس کے تعلقات دینی بنیں گے آپس کے تعلقات دینی بنیں گے کہ چل پھر کر کے آپس کے تعلقات کو دینی تعلق بناؤ اپنی ذاتی تعلق نہیں بنانے اللہ کے راستے میں صرف کر کے ذاتی تعلقات نہیں پہلے شروع میں جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے تو وہ بزرگ زمانے میں کہتے تھے کہ اپنے ذاتی تعلقات کسی سے مت کرو کوئی تم سے تمہارا ایڈریس مانگے تو مرکز کا ایڈریس دو اپنا ایڈریس مت دو کیوں کہ تم اللہ کے کام کے لیے گئے ہو تو اللہ والی بات چلاؤ آپ کا ایڈریس کیونکہ بستی نظام ہوتی ہے ہمارا ایڈریس جی ہاں ہمارا کوئی ایڈریس نہیں ہے ہمارا یہ ایڈریس ہے کہ اپنا اپنے مرکز کا ایڈریس لو کہ وہاں آؤ وہاں وہاں دیکھو وہاں ہم بھی ملیں گے ہمارا کام بھی آپ کے سامنے آئے گا ذاتی تعلقات نہیں پیدا کرنے بلکہ تبلیغ میں ایسا پھرنا ہے جیسے آپ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا اور مسجد بھی آ گئی تو آپ کیا کریں گے چلو نماز پڑھ لیں نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں ہمارا وضو بھی ہے ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ باوضو رہو کیسے رہو ہاں باوضو رہو اس کا عادی بننا ہے تقوا تہارت کے ساتھ تبلیغ میں پھرے جنگلی جنگلی انسانوں کے پاس ہے نہیں ہاں، بلکہ تقوا تہارت کے ساتھ اس کے ساتھ اب حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ غریب ان کو میں پیشہ سنا انہوں نے کہ ہمارے ایک بزرگ اور لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے دہلی تو راستے میں مسجد آ گئی اور زہر کا وقت بھی ہو گیا کہ زہر کا وقت بھی ہو گیا ہے لب سڑک مسجد بھی ہے نماز پڑھ لینی چاہیے لیکن کوئی بندہ آ جاوے تو جماعت کریں میں اکیلا ہوں یہ سوچ رہے تھے اتنے میں ایک بھائی جس کی شکل صورت اور گٹڑی لکڑی کی سر پر اور وہ آ رہے جب وہ قریب آئے تو ان سے درخواست کی کہ مسجد بھی ہے نماز کا وقت بھی ہے ہم دو ہو گئے ہیں آپ وضو کر لیں تو ہم دونوں نماز پڑھیں ان کی سر پر گٹڑیا لکڑی انہوں نے کہا میرا وضو تو ہے کہا تیرا وضو تو ہے اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں یہ بات یہ طریقہ ہوتا ہے اپنا عمل بھی اور تبلیغ بھی اپنا عمل کرے کہ میرا وضو ہے اور تبلیغ کیا کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا یعنی مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے یہ تبلیغ اپنا عمل اور تبلیغ اپنا عمل اور تبلیغ دو کام کرنے ہیں یہ طریقہ تھا صاحب آپ کہ اپنا عمل بھی ہے اور اس کی تبلیغ بھی ہے اس کے ذریعے دوسروں کو بھی بتانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پارسی نے قاتلانہ حملہ کیا وہ نماز پڑھا رہے تھے وہ حملہ بہت زیادہ تھا اس میں وہ بے ہوش ہو گئے لوگ پریشان ہو گئے اور صحابہ آتے تھے خیر خیریت پوچھتے تھے امیر المومنی کی کیا حالت ہے اتنے میں ایک صحابی آئے مشور مکرمہ انہوں نے پوچھا امیر المومن کا کیا حالت ہے کہ امیر المومن زخمی پڑے ہوئے ہیں اس نے حملہ کیا ہے نماز میں ہوش نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ ان کو ہوش میں لاؤ امیر المان کو ہوش میں لاؤ اللہ ہوشنا کیسے لائیں ہوشنا کیسے لائیں ہوش میں ان کو لاؤ نماز سے سے ہاں۔ لوگوں نے جا کر کہا زخمی پڑے ہوئے ہیں امیر المامین اور سلاد اور سلاد امیر المنی نماز نماز آپ نے پڑھی ہاں اللہ گیا نماز کی بات تو نہیں پھر اسی حالت میں نماز پڑھی زخمی حالت میں اور نماز پڑھ کر نماز کی تبلیغ کی یہ طریقہ ہے نماز پڑھ کر عمل بھی کرو عمل کی تبلیغ بھی کرو کیوں نہ پڑھو جی ہاں کیا تبلیغ کی نماز پڑھ کر کے یہ فرمایا کہ لا حضف لمن ترک الصلاۃ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے محروم ہے کون کہ جو نماز ترک کرے جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں وہ محروم ہے یہ تبلیغ کی ہر مسلمان کو اپنے آپ کو اسلام کا پابند اور اسلام میں نماز کا پابند ہے یہ تبلیغ یہ طریقہ ہوتا تھا بزرگوں کا کہ عمل بھی کرے اور عمل کی تبلیغ بھی کرے یاد رکھو اس کو ذکر کرو ذکر کی تبلیغ کرو علم سیکھو اس کی تبلیغ کرو خدمت کرو اس کی تبلیغ کرو ہاں تو اس نے یہ کہا کہ میرا تو وضو ہے اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں ہے اس لیے ہم بھی کنیں اللہ کے راستے میں کام بھی کریں اور با وضو رہیں کیا رہیں ہاں با وضو رہنا ان اللہ یو ہیب البوا بین و یو ہیب المدرین یو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کیوں سب بندے گار ہے کون کہتا ہے میرے گناہ نہیں ہے سارے کے سارے بندے کلکم کل اے میرے بندو تم سارے کے سارے گنہ گار ہو تو ہم تو گار ہیں تو گار ہیں تو کیا کرنا چاہیے یہ توبہ کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے توبہ کرتے رہنا چاہیے کیا تاکہ گناہوں سے نجات مل جائے اور اللہ کے اعتبار تابے داری ہو جاوے کہ تم سارے کے سارے گنہگار ہو اور اچھے گنہگار ہو ہیں توبہ کر توبہ کرنے سے اندرون کے اندرون سے آدمی پاک ہو جاتا ہے اور وضو کرنے سے ظاہر سے پاک ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ یحب یحب التوابین و المتطہرین کہ اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں پھر اوپر کی پاکی یعنی وضو غسل جو کرتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اوپر کی پاکی ہے اور توبہ کرنے سے اندر کی پاکی ہے تو یہ سب سبق ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے کہ زندگیاں کیسی گزرے گی کہ زندگی اللہ کے احتیاط پر گزرے گی باوضو رہیں گے ٹکبہ تہارت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے یہ اللہ کا حق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن زبر سے پوچھا ایک دن میری بات سمجھ رہے ہیں سو رہے میں نے کیا کہا ہاں یہ ہماری بات چیزوں نے وہ سبق ہے جی ہاں تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے یہ سوال کیا یہ طریقہ ہے سکھانے کا سوال کر کے پھر سکھائے کیونکہ یاد نہیں ہوگا تو کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اس میں طلب پیدا ہو جائے گی سوال کر کے بتانے سے سننے والے میں طلب پیدا ہوتی ہے یہ طریقہ ہے تو یہ پوچھا کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حضرت کیا مجھ کو نہیں معلوم آپ کو بھی نہیں معلوم ہے تو ہم نے یہ سوال ڈالا معلوم اللہ کا کیا ہے ہاں۔ ہماری پوری تبلیغ سیکھنا سکھانا ہے تبلیغ میں کیا ہے سیکھنا سکھانا پھر عمل کرنا کہ مواد تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ جی حضرت مجھے نہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے اللہ کا یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ حقوق کی جگہ ہے اس کی جگہ ہے ہاں یہاں ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر حقوق ہے اللہ اول ہے اللہ کی ذات اول ان سے پہلے کوئی نہیں اللہ مانتا اول فلح سے قبل کشے یہ اللہ آپ اول ہیں آپ سے پہلے کوئی نہیں اس لیے سب سے پہلا حق کس کا اللہ کا جو پہلا ہے اس کا پہلا حق تو مواد اللہ کا کیا حق ہے آپ کو معلوم ہے اس لیے جی، مجھ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا حق ہوا زمین پر ہم جن رہتے ہیں زمین پر زندہ رہیں گے تو ہمارے اوپر حقوق آئیں گے جانوروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے جانوروں میں ایک دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے تعلقات بھی ہیں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے تو اللہ کا کیا حق ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا حق بتایا تاکہ اپنی زندگی کو گزارے اللہ تعالی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ زندگی کی ذمہ داری ہے تبلیغ کا معنی یہی ہے کہ تبلیغ کس کام کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے پورا کرنا اس کا نام تبلیغ کی محنت یہ تبلیغ کی محنت میں کیا بات ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پھر اس کو پورا کرنا آدمی اپنی زندگی کی ضرورت ہے تو سمجھتا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کھانا ہے ضرورت ہے پینا ہے ضرورت ہے پہننا ہے اوڑھنا ہے مکان شادی اس کو سمجھانا پڑتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے نہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کھانا ہے پینا ہے کپڑا ہے مکان ہے روزی اس کو ضرورت کہتے ہیں ضرورت سمجھانی نہیں پڑتی اندر تقاضا ہوتا ہے کوئی ضرورت ہوئی تو اندر تقاضا ہوا ہر جاندار کو ہر جاندار کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جی ہاں جانور پانی پینے کے لیے میٹھے پانی پر جائے گا جائے گا نہیں جائے گا ہاں کیوں کہ اس کو ضرورت نہ پیاسا ہو گیا تو جاندار کو ضرورت محسوس ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں۔ پیاسا ہو گیا بھوکا ہو گیا بیمار ہو گیا تو ضرورتیں بتانی نہیں پڑتی لیکن جو مقصد ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اس لیے نبی ضرورتوں سے زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن جو زندگی کا مقصد ہے اس سے بحث کرتے ہیں یاد رکھو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے میربائی و دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ تو زندگی کے مقصد کو پانا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا ذمہ تبلیغ کا مقصد ہے تو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد اپنے اطاعت اور اپنے عبادت کو قرار دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری اطاعت ہے میری عبادت ہے وما فلف الجن بن اللہ علیہ بولود میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اگر زندگی عبادت پر پڑ گئی تو مقصد حاصل ہو گیا اور زندگی عبادت پر نہیں پڑی بلکہ دوسری چیزوں پر پڑی تو اس کا مقصد بہت ہو گیا اس کی زندگی کا مقصد بہت ہو گیا اس لیے دعوت دی ہے نبیوں نے اللہ کی عبادت کی طرف یا کیا میں بد اللہ ہر نبی کے ہی آواز ہوتی تھی یا قوم میں اللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کے بندے بناؤ تمہارے لیے کوئی دوسرا کام بنانے والا خدا نہیں ہے ایک ہی خدا ہے جو تمہارا کام بنا دے گا اس لیے تم اس کی عبادت کرو تو یہ عبادت زندگی کا مقصد ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نے پوچھ سے پوچھا کہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے تو میں نے کہی نہ پھر بات کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا تو یہ ہوئی دعوت بندوں کو اللہ کی طرف کہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالی سے صحیح ہو جائے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے اللہ سے تعلقات بگاڑا ہے تو سارے تعلقات بگڑ جائیں گے یہ بنیاد ہے اسی کو سمجھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پہلے کہا تھا من اسلح ما بینہ و بین اللہ اسلح اللہ ما بینہ و بین اخلحی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا آسمان ان کی موافقت میں ہوگا زمین ان کی موافقت میں ہوگی میں آپس میں محبتیں ہوگی تعلقات صحیح ہوں گے سارے حالات کا بننا اس پر ہے کہ اللہ سے تعلقات صحیح ہو جاوے تو اللہ سے ہمارا تعلق میرے دوستوں اعت اور عبادت کا ہے کس کا ہے احتاط اور عبادت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کا تقاضا تقاضہ ایمان کا کیا تقاضا ہے اللہ کے اعت کر کے زندگی گزارو تو اللہ کے اعتبار کرنی ہے تو اللہ کے اطاعت کا علم حاصل کرو کیا کہ تم کو پتہ چلے کہ اطاعت کیا چیز ہے اور اطاعت کیسی کرنی ہے ہاں۔ اس لیے نبی ایمان کی دعوت بھی لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علم لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں علم لے کر آتے ہیں وہ کوئی دنیا کی دوسری دولت لے کر نہیں آتے ہاں، مال مرتبہ وہ نبیوں کے یہاں نہیں ہوتا مال ملے گا مرتبہ والے بنیں گے وہ یہاں ہے کہ نبی ایمان لے ایمان کی دعوت لے کر آئے گا اور ایمان کی تقا ایمان کا تقاضا احتیاط ہوتا ہے تو اعتاد کے لیے علم لے کر آئے گا تو آپ کے یہاں تیسرا نمبر ہے وہ کیا ہے علم و ذکر یہ تیسرا نمبر کلمہ نماز تو کلمہ تو ہوا ایمان نماز ہوئی عبادت تو اس عبادت اور ایمان کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے علم جو نہ سیکھے وہ جاہل ہے تو کیا ہے جاہل ہے جہالت کی مثال ایسی ہے جیسے نابینا کوئی آدمی نابینا ہے بیچاروں کا آگے نہیں ہے تو اس کو کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے گا وہ ٹٹولے لے گا پوچھے گا نابینا ہے ہاں، تو علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے دین کے کاموں میں نابینا ہوگا دنیا کے کاموں میں نہیں دین کے کاموں میں نابینا ہوگا ہاں، یعنی جاہل ہوگا ہاں۔ تو جہالت کا کیا نتیجہ ہے کہ جہالت کا نتیجہ جہنم ہے جہالت کہاں لے جائے گی جہنم میں جہالت جہنم میں لے جائے گی ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے چھوٹی چھوٹی کتابیں لیکن بڑی بڑی باتیں اس میں ہوتی تھی کتاب تو چھوٹی اور باتیں بڑی تو ایک کتاب چھوٹی مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کا نام ہے کریمہ بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوئے ہوں گے تو کریمہ میں یہ شعر ہے سر انجام جاہل جہن بوت کہ جاہل نیکو آپ نمبوت یہ نصیحت ہے اس میں کہ سر انجام جاہل جہن بوت کہ جاہل نیکو آپ نمبوت کہ جاہل کا نتیجہ جہن میں کیوں کہ اس کے کاموں کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے وہ جاہل ہے نہ کرنے کی کرے اور کرنے کی نہ کرے ظاہر ہے اس لیے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے اس لیے نبی آتا ہے تو لوگوں کو جہالت میں سے نکالتا ہے اس میں سے وہ علم و ذکر جہالت کا علاج ہے تیسرا نمبر ہوا نا تو وہ جہالت کا علاج ہے اس لیے ہماری خیریت میں ہمارے دین میں ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ دین کا علم سیکھو تمہاری جو حالت ہو اس حالت کا علم سیکھو سب کو مفتی بننا ضروری نہیں ہے لیکن جو تمہاری حالت ہو اس حالت کا علم سیکھو یہ مطلب ہے کہ ہاں۔ مثلا نماز پڑھنے کی حالت ہے تو نماز کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے اور تمہارے پاس مال ہے تو مال کے بارے میں خدا کا کیا حکم ہے وہ علم تمہارے پاس ہونا چاہیے یہ مطلب ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو جیسے آپ سفر کرو تو جہاں جانا ہے وہاں کا ٹکٹ آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کا جانا چاہیے کہ بمبئی جانا ہے بمبئی کا ٹکٹ بمبئی کی گاڑی بمبئی کی گاڑی نہیں ہے بمبئی کا ٹکٹ نہیں تو کیسے سفر کریں گے ہے نہیں بات جہاں جانا ہے وہاں وہاں کی گاڑی وہاں کا ٹکٹ تو یہ آدمی مقصد کو پہنچ جائے گا تو وہاں کا ٹکٹ بھی نہیں ہے وہاں کی گاڑی بھی نہیں اٹکا جائے گا تو جو حالت ہو اس حالت کا علم آپ کے پاس ہو یہ مطلب ہے تیسرے نمبر کا کہ تیسرا نمبر ہمارے ہاں علم و ذکر ہے آپ جس حال میں ہو اس حال کا علم پوچھو یا کتاب سے سیکھو دونوں باتیں صحیح ہے پوچھ کے کرو وہ بھی صحیح ہے یاد کر کے کتابوں سے کرو وہ بھی صحیح ہے ہاں۔ تو زندگی جہالت میں چلی جائے گی علم سیکھنا یعنی اپنے آپ کو جہالت سے بچانا اور جہالت سے بچانا یعنی دوجہ سے بچانا پھر اللہ نے علم کی دو دو قسمیں بنائی ہیں علم کی دو قسمیں ایک فضائل کا علم ایک مسائل کا علم ایک فضائل کا علم ایک مسائل کا علم فضیلت کا علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے عمل کی فضیلت اور قیمت جانے سمجھ میں بات اگر فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو عمل کرے گا اور عمل کی قیمت اس کو نہیں معلوم ہے تو آپ نے کوئی ایسا ویپاری دیکھا ہے آپ کے شہروں میں کہ وہ کوئی آئٹم بیچتا ہے اور اس کی قیمت اور نفع اس کو نہیں معلوم ہے ایسے دکاندار ہیں آپ کے یہاں یہ صابن کی ٹھیکیا بیچے ایک درجن اور کیا قیمت ہے کیا نفع ہے کچھ خبر نہیں بیچ رہا ہے ایسے تاجر ہوتے ہیں تو اب سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کہ ہر آدمی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے کل الناس سے بائے نفس ہوں منہ میں کہا اور موت کہا ہر آدمی اپنی زندگی میں تازی ہے تو آپ سب تاجر ہو سو فیصد انسان تازی ہے ہوں کل سے بھائی یا سب لوگ تاجر ہیں اور اس تجارت میں نفع اٹھانے والے بھی ہیں اور خسارہ اٹھانے والے بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے حدیث کا حدیث کا مطلب میرے بھائی یہ ہوا کہ ہر آدمی میں صلاحیت ہے پاگل نہیں ہے ہر آدمی میں سمجھ ہے صلاحیت ہے اس سمجھ صلاحیت سے دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے بعض لوگ اپنی سمجھ صلاحیت سے صحیح نفع اٹھائیں گے اور بعض لوگ اپنی صلاحیت کو غلط جگہ پر لگا لیں گے سمجھ بات تو جو اپنی صلاحیت کو صحیح حل پر لگائیں گے وہ اپنی صلاحیت سے نفع اٹھائیں گے اپنی آنکھوں سے نفع اٹھائیں گے کانوں سے نفع اٹھائیں گے اپنے مال اولا سے نفع اٹھائیں گے کیونکہ وہ ان کو صحیح لگا رہے ہیں اور یہ غلط لگا رہے ہیں تو ان کو کوئی نفع نہیں نہیں نہیں جیسے زمین کا بہت بڑا پلاٹ آپ کو مل گیا تو آپ نے اس پر کھیتی لگائی کھیتی کے لیے بنایا باغ کے لیے بنایا تو یہ اچھا ہوا کہ باغ میں پھل آئیں گے ہر سال اور کھیتی میں ہر موسم میں آنا جائے گا آپ کو اناج کی بھی ضرورت ہے اور پھل کی بھی ضرورت ہے اور دوسرے آدمی کو جو پلاٹ ملا تو اس نے کھیلنے کا گراؤنڈ بنایا کیا بنایا کہ میرا یہ پلاٹ لوگوں کو کھیلنے کے لیے ہے تو اس کو کیا ملے گا کچھ نہیں اس نے اپنی زندگی کو کھیل بنایا اللہ میں تخت وہ لہروں میں لہبا انہوں نے اپنی زندگی کو بجائے دین کے کھیل بنا دیا پلاٹ ملا تھا تو کھیل بنایا میں گراؤنڈ بنایا تو لوگ کھیلیں گے یہ مثالیں ہیں اپنی صلاحیتوں کو کھیل مت بناؤ اللہ نے صلاحیت دی ہے آنکھیں دی ہے دماغ دیا ہے سمجھ دی ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے ہاں۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے ان چیزوں کو اس میں استعمال کرو سمجھے نہیں آنکھوں کو کانوں کو اپنے طاقتوں کو اللہ کے حکموں میں استعمال کرو اور اس کا نفع آئے گا نہیں تو وہ کھیل بن جائے گا اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بیچ کر ہماری رہبری کی ہے اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ ایمان پر لگاؤ ایمان زندگیوں میں آ رہے اور ایمان دنیا میں پھیلے لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں اس کی قدرتوں سے فائدہ اٹھاوے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاوے دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی قدرت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے جب زندگی عبادت والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دیں گے القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات برکات السماء والارض یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی پر زرعی پر بتایں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے یہ وعدہ ہے کہ آسمان سے ایسا پانی آئے گا کہ جو زمین کی برکات کو ظاہر کرے گا اور زمین اپنی برکات کو ظاہر کرے خوشحال ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ہاں آسمان زمین کو آپ کی خدمت میں لگا کر آپ کو اللہ دنیا میں خوشحال بنائے گا ہاں، ایک قدرت سے نعمتیں دیں گے اور نعمتوں سے آپ کی زندگی خوشحال بنائے گی اور اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کا یقین ایمان اور اپنے اندر ٹپا اور گاری اور پابندی پیدا کر دیے اللہ کے اطاعت پر زندگی گزرے اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچے پھر اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ علم دیا کہ نبی علم لے کر آتا ہے دنیا کی دولت لے کر وہ نہیں آتا ہاں، وہ نہ دنیا کی دولت کے بارے میں اس کا کوئی پیغام ہوتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو اصل دعوت اس سے ہوتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرانے کی اللہ سے تعلق پیدا کرو کون سا تعلق بندگی کا اللہ سے تعلق ہمارا عبادت اور بندگی کا ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے کیا ہے سب سے پہلے نماز امام کے بعد نماز کا نمبر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے تھے سمجھانی بات ایک بات وہ کہتے تھے اور بڑی وزنی بات ہے آپ کو بھی سنائیں گے عبداللہ ابن مسعود یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ میں ایماندار بن کر اللہ سے ملوں ایسا کون کا پتا ہوگا تو بے ایمان ہوگا اللہ سے ملے ہاں تو کہا کہ جو آدمی اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا پسند کرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو فرماتے تھے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کر نماز پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے یعنی مسجد میں مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی یہ فضیلت وہ بنا رہے کہ اگر مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھا کرے گا تو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے گا یہ سنایا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کی شرط یہ ہے کہ مسجدوں میں جا جا کر کے با جماعت نماز پڑھے پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ با جماعت نماز جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت ہے کیا ہے ہاں یہ جماعت پڑھنا نماز یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے یہ جماعت فوت ہو گئی جماعت فوت کر دی یہ سنت کے خلاف ہے سنت طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز پڑھے یہ مصنون طریقہ ہے اور ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ لاؤ ہاں وہی اصل ہے تبلیغ کا وہی مقصد ہے کہ تبلیغ ہم تو مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں ہم سب سنی مسلمان ہیں ہمارے عقیدے بھی صحیح ہیں ہمارے عمل بھی صحیح ہیں کہ تبلیغ میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں آپ سے سنتوں کا اتباع کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اور تبلیغ کا کام سیکھ کر اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو یہ یاد رکھو جس طرح چلوں کا پابند کرتے ہیں ہر مہینے ہر سال چار مہینے کا پابند وہ محنت کی ترتیب ہے اتباع کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو گھر سے نکلنے کی یہ سنت ہے گھر میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے سڑک پر چلنے کی یہ سنت ہے مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے تو تبلیغ جو ہماری محنت ہے وہ سنتوں کے اتباع کے لیے ہے ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں ہمارے عقائد بھی صحیح ہے ہمارے امال بھی صحیح ہے یہ ہمارے پاس کوئی خرافات نہیں ہے پھر ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم سے سنتوں کا اتباع کہا جاتا ہے یاد رکھو یہ بات یہ نہیں کہ اپنا ان کا وقت لگتا ہے ان کا وقت لگتا ہے یہ تعارف صحیح نہیں ہے وقت تو ہر کام میں لگتا ہے تاجر کا وقت تجارت میں نہیں لگتا مزدور کا وقت مزدور نہیں لگتا تو مسلمان کا کام اسلام کا نام کام میں لگتا ہے یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہے ہمارا وقت اسلام میں لگتا ہے اس لیے یہ تعریف نہیں ان کا وقت لگتا ہے وقت لگانا مقصود نہیں ہے ابتدا مقصود ہے کیا مقصود ہے ہاں کوئی مزدور وقت نہیں دیکھتا کہ میں چار گھنٹے کرتا ہوں مزدوری مزدوری کتنی ملتی ہے ہاں وقت لگنے کا نفع دیکھنا ہے وقت لگنے کا نفع ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کا اتباع کریں ہاں دعوت اور تبلیغ مسلمانوں نے بلوک ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے ہی تو پھر مسلمانوں سے کیا کروانا ہے یہ مسلمانوں سے ان کے نبی کی سنتوں کا اتباع کرانا ہے یہ تفریح کی غلط ہے اس کے لیے وقت لگنا ہے اس کے لیے پھر پھیرنا ہے تاکہ زندگیاں سیکھ سمجھ کر اتباع پر آ جائیں مولانا اجلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کے ارشادات آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ رہبری ملے گی کہ ہم کوئی نئی بات لے کر دنیا میں نہیں آئے ہیں ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی چیز میں ہم سے کمی آئی تھی کمزوری آئی تھی اس کو صحیح کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر آ جا رہی صحابی صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں ان کی آنکھ کھلتی تھی تو کیا کرتے تھے کان شف النعمان نو مجھے جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی اٹھنے کے لیے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا نیند کا خمار اپنے چہرے سے گوشتے تھے پھر اٹھنے کی دعا پڑتے تھے پھر سر پر ٹوپی رکھ کر چپل پہن کر اپنے حاجت کے لیے اس دن جاتے تھے یا وضو کی طرف جاتے تھے یہ مثال ہے یہ کیا ہے یہ مثال کہ ہم نے اپنے نبی کو اس حال میں دیکھا وہ یہی بات صحیح ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے ورنہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں کیا ہے تو کبھی کسی کی پوری کرنی ہے تو طریقوں کی زندگیاں طریقوں پر آ رہے اور ہمارے نبی کا طریقہ وہ اصل ہے ہاں۔ پچھلے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے وہ نبی کے طریقوں سے محبت کرنی ہے آپ کی سنتوں سے محبت کرنی ہے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ہم کو زندگی کے وہ طریقے بتائیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو سنت شریعت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنت شریعت کیا آپ کو سنت آپ کی طرف سے ہم کو سنت شریعت کی تعلیم ملے گی کہ سنتوں پر رہو شریعت پر رہو سنتوں پر رہو آپ کو اللہ نے ایک ایک طریقے پر رکھا ہے شریعت پر رکھا ہے ہم کو بھی ہے کہ اپنے نبی کے تابے داری ہو کر اپنے نبی کی سنتوں پر رہو سنتوں کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے سنتوں کا ہاں جس نے نبی کی سنتوں کی پیروی کی نبی کی سنتوں کی محبت کی تو وہ نبی کے ساتھ ہوگا من احب سنتی تو احب بنی جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ہاں، اس لیے نبی کی سنتوں کو سیکھنا یہ علم و ذکر کا مطلب ہے علم جو کریں گے کون سا نمبر ہے تیسرا تو علم و ذکر میں نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے نبی کی سنتوں کو دیکھیں گے علم و ذکر اور نبی کی سنتوں کو دیکھ کر پھر اس پر عمل کریں گے تو وہ ذکر ہوا نبی کی سنتوں کا علم اور پھر اس کا ذکر یعنی اس پر عمل جو حال ہو اس حال میں دیکھیں گے کہ یہاں نبی کا کیا طریقہ ہے سفر میں حضر میں ہاں کیا طریقہ ہے نماز میں کیا سننا طریقے ہیں جی ہاں، رکو کرنے کا کیا سننا طریقہ سدھا کرنے کا کیا سننا طریقہ ہر کام میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کے کاموں میں نبی کے طریقے آئیں گے ہاں، لیے علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا اور نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا اس کو مسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسلم کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ حکم کو بھی دیکھتا ہے اور حکم پورا کرنے کے لیے طریقہ سیکھتا ہے اس لیے ہماری دعوت اور تبلیغ جو ہے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے کیا ہے ہاں وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جاؤ اگر آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں تو ان سے سیکھو ان سے پوچھو اور آپ سے کم جاننے والے ہیں تو ان کو سکھاؤ ان کو بتاؤ یہ اس امت کا کام ہے سیکھنا سکھانا عمل کرنا اس کو احتیاط کہتے ہیں اس کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا کہ اللہ نے ہم کو اپنے احتیاط کے لیے پیدا کیا ہے ہاں کہ ہم جہاں جائیں اطاعت کے حد میں رہ کر کے کام کریں تجارت کریں تو تجارت احتیاط کے ساتھ ہو زمینداری کریں تو احتیاط کے ساتھ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شعبے کا علم دیا ہے کھیتی کا کیا دین ہے مزدوری کا کیا دین ہے عہدوں کا کیا دین ہے زمینداری کا کیا دین ہے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم و ذکر دیا ہے زندگی کے چار شعبے ہیں زمینداری اور تجارت عہدے داری اور مزدوری یہ چار روزگار کے لیے ان چاروں کا آپ کو علم دیا ہے مزدوری کا کیا دین ہے عہدے داری کا کیا دین ہے زمینداری کا کیا دین ہے جی ہاں۔ تو ہر شعبے کا آپ کو علم دیا گیا ہے اس لیے آپ نے سب کو اللہ کی طرف بلایا میرے پاس آؤ میں تم کو یہ علم دوں گا تو تمہاری تجارت تمہاری تجارت کہ تم اللہ کی اپنی تجارت سے اللہ کو راضی کر لو گے تمہاری مزدوری کہ تمہاری مزدوری سے اللہ راضی ہو جائے گا تمہاری عہدیداری کہ تمہاری عہدیداری سے اللہ راضی ہو جائے گا تمہاری زمینداری کہ تمہاری زمینداری سے اللہ راضی ہو جائے گا میں تمہیں ایسا طریقہ دیتا ہوں تاکہ ہر ہر کوئی اپنے شعبے میں اللہ کو راضی کر کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے یہ مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ ہر شعبے میں اللہ کا دین آئے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں اجازت کی کیا فضیلت ہے زمینداری کی کیا فضیلت ہے مزدوری کی کیا فضیلت ہے اور خریداری کی کیا فضیلت ہے تو ہر شعبے کی فضیلتیں ہیں کہ بھائی زمینداری کی کیا فضیلت زمیندار ہے فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی کسری پڑتی ہے مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کھیتی کھڑی کی ہے جو کھڑی کھیتی دسویں پڑتی ہے اور اس کا سواب کھیتی والے کو ملتا ہے سوابے صبح شام اپنی تسلی پوری کرو ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہاں۔ تو صبح شام آپ کی تسلی پوری کرتے ہیں آپ آپ کی کھیتی بھی تسلی پڑتی ہے اور اس کا سواب کھیتی والے کو ملتا ہے جو اس نے گنا کی کھیتی باڑی کی ہے وہ گنا تجویز پڑتی ہے وہ سواب کس کو ملے گا کھیتی والے کو یہ کھیتی کی فضیلت ہے جی ہاں فضائل اس میں چوروں نے چوری کر لی گنا توڑ کے لے گئے چور تو چوری کر کے لے گیا لیکن آپ کو صدقے کا سواب ملے گا چور وہ تو چوری کر کے لے گیا تو اس کے حصے میں تو چوری ہے اور آپ کا نقصان ہوا ہے تو وہ چوری کر کے لے گیا تو آپ کو اس نقصان میں صدقے کا ثواب ملے گا کہ گویا آپ نے اس کو صدقہ کیا بننے کا یہ فضائل کھیتی کی جیسے ذکر کے فضائل آپ کے قرآن پڑھنے کے فضائل ہوئے کھیتی کے فضائل ہیں یہ چور نے چوری کی اس میں وبال ہے اس کے لیے تو آپ کو کیا آپ کو اس نقصان کا سبب ملے گا جانوروں نے چل لیا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا جانور چل گئے جو تو نقصان ہوگا اس کا سواب ملے گا اور صحیح سلامت ہوگا مال میں آئے گا صحیح سلامت رہا تو گھر میں مال آئے گا کھیتی کا ہاں تو مال بھی آ رہے ثواب بھی آ رہے ہاں، ایمان کی برکت کہلاتی ہے اللہ نے ہم کو ایمان دیا تھا اس کی یہ برکت ہے کہ ہمارے مال مال کے گھر میں آئے گا اور مال پر کوئی چیز آئے گی تو سواب بھی ملے گا یہ کھیتی کے فضائل کی مثال میں نے دی ہے یعنی فضائل کا علم یاد ہوگا تو ایمان تازہ رہے گا کیا رہے گا کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا مجھے اللہ اس پر یہ دے گا مجھے اللہ جیسے ویپاری ہر آئٹم بیچتا ہے تو خوش ہے کہ چلو یہ آئٹم بک گئی اس پر اتنا ملا ہے اصل قیمت اتنی تھی اور نفع اتنا آیا یا مسلمان کہ ہر مسلمان تاجر ہے ہر مسلمان حاضر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت لگائے گا اور اللہ سے نفع کمائے گا اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے کیا سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھو کہ دین سیکھو تو دنیا کو بھی پہچانو گے اپنا نفع نقصان بھی پہچانو گے اور آخرت کو بھی پہچانو گے اصل ہے آخرت اصل کیا ہے حدیث بات میں ان دنیا خولی کم وہ تم کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے کسی جنت کے لیے کسی فریشے کے لیے نہیں دنیا آپ کے لیے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے آخرت کے پیدا کرنے میں دو مطلب اس بات کے دو مطلب کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یہ لہذا یہاں رہنے نہیں دیں گے یہاں رہنے نہیں لے جائیں گے آخرت میں ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارا قیام یہاں ہمیشہ کا نہیں ہے تم کو آخرت میں لے جائیں گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ ہاں۔ یہ حکم ہے یہ وب فیما وقت دار فیملا بلا تم سا نصیب کم نہ دنیا کہ ہاں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو یہ بات کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو اور اپنا حصہ وہاں کا مت بھولو کیوں کہ اگر وہاں کا بھول گیا اور یہاں کا چھوٹ گیا موت پر تو کچھ نہیں ہے موت پر یہاں کا چھوٹ گیا اور وہاں کا بھول گیا اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے اپنا حصہ مت بھول جا لوگ اپنا بھولتے ہیں بیٹوں کا ان کا میرے بیٹوں کا یہ میرے بیٹوں کا یہ ارے بھائی تو اپنا تو منگا لے پہلے منگا لے ہم بچی کی بات ہے کہ تو اپنا تو منگا لے پہلے پھر بیٹوں کا تو تو کہا اپنا حصہ مت بھول جا تو دنیا سے اپنا حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو اس میں کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو جب دین میں دنیا استعمال ہوگی تو وہ دین کے ساتھ آخرت بھی جائے گی اور دین میں استعمال نہیں کرو گے خواہشات میں استعمال کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اس لیے ہدایت دی ہے کہ وقت ابھی بیما آتا اللہ رہا آخرا تو اس کو جو دنیا ملی ہے اسے اپنے آخرت بنا لے تو آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا کہ جب ہماری دنیا آخرت دین پر استعمال ہوگی ہماری فرصت دین پر لگے گی ہماری صلاحیت دین پر لگے گی ہمارا مال اولاد ہم دین پر لگے گا تو یہ ہمارا نفع ہوا اس لیے حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ یعنی دیندار بنو کیا بنو دیندار بنو گے تو اپنی دنیا سے آثرت بنا سکو گے دیندار نہیں بنے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا چھوٹا مکان تھا بڑا مکان بنایا دنیا سے دنیا بنائی تو دنیا سے دنیا بنا گے تو ٹھیک ہے تھوڑا نفع ہوگا تھوڑی راحت ہوگی لیکن ادب میں نہیں ہوگا یہ چھوٹ جائے گی اس کا دنیا سے دین بناؤ اس لیے دین بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے اپنی دنیا سے دین کیسے بناؤ گے نبی کے طریقے سے اسے نبی کے طریقے سے کھانے میں پینے میں کمانے میں عبادت کرنے میں نبی کا طریقہ ہوا تو دنیا سے دین بنے گا اس لیے علم و ذکر کے بغیر دنیا سے دین نہیں بنے گا علم و ذکر سے دنیا سے دین بنے گا اس لیے علم سیکھو فضائل کا علم بھی سیکھو مسائل کا علم بھی سیکھو یہ فضائل کا علم سیکھو گے تو اپنے عمل کی قیمت تمہارے سامنے آئے گی اس کا نفع تمہارے سامنے آئے گا اور کیا سیکھو کہ نبی کا طریقہ سیکھو کہ اپنے عمل کو نبی کے طریقے پر لاؤ تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور اس عمل کا اللہ بدلا دے گا اس لیے میرے بھائیوں علم و ذکر جو ہے وہ ہمارے کام کی بڑی چیز ہے لوگوں نے نقل و حرکت کو تو بہت بڑھایا اور علم و ذکر کو گھٹایا ہاں حالانکہ وہ نقل و حرکت علم ذکر بڑھانے کے لیے تھی ہاں، پھرو اور علم و ذکر کو بڑھاؤ جیسے چکی چلے اور آٹا نکلے چکی چلے اور آٹا نکلے یا خالی چکی چلے بولو یہ خالی چکی چلے تو کیا فائدہ ہے خالی ہل چلے تو کیا فائدہ ہے نہیں چکے میں کو ڈالو کو نکالو کو ڈالو کو نکالو تو اپنا کرنا علم و ذکر کے ساتھ کس کے ساتھ علم و ذکر لیتے بھی رہو علم و ذکر دیتے بھی رہو ویسا جیسے چکی سے دانا وہ دانے سے آتا پھر آتے سے روٹی آسان ہے تو ہماری نقلوں میں ہے علم و ذکر کے لیے کس کے لیے علم و ذکر کے لیے ہے اور چوتھا نمبر کہ چوتھا نمبر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہماری کوئی غرض نہیں ہے کسی سے بلکہ ہمارے اندر کیا ہے ہمدردی ہے کہ ہمارا بھی نفع ہو جائے ہمارے بھائیوں کا بھی نفع ہو جائے اس لیے حرکت کرو کیا کرو کہ علم دیتے رہو علم لیتے رہو عمل کرتے رہو عمل سکھاتے رہو اور کیا لینا ہے کچھ نہیں لینا پانچواں نمبر کچھ نہیں لینا ان سے ان کو دینا ہے ان کو دینا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے سنا رہے ہیں اللہ کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے کہ آپ سے کچھ نہیں جانا ہدایت والوں کے لیے دو نشانیاں ہیں اتبیرو ملا یس یاسین کی آیت ہے ان لوگوں کی بات مانو اتبے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے اور ان کی زندگی ہدایت والی ہے تو جو دعوت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے اور ان کی زندگی کے سارے کام ہدایت والے ہیں کہ وہ کلمہ والے بھی ہیں وہ نماز والے بھی ہیں وہ اخلاق والے بھی ہیں وہ اخلاص والے بھی ہیں اتبے یہ وہ بات ہے سن یاسین کی آیت ہے وہ اپنے قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جماعت جو تمہارے آئی ہے ان کی زندگی دیکھو ان کی زندگی ہدایت والی ہے سر سے پاؤں تک کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ والی زندگی سیکھو گے ہاں تو دعوت والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی اور ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہی تبلیغ ہے کسی کو لینا نہیں ہے بھائی ہماری زندگی میں تو ہدایت کا سامان ہے وہ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں آپ سے لینے نہیں آئے ہاں یہ ہمارا اصول ہے ہم کسی سے مانگیں گے نہیں لیکن اپنا کام آپ کی طرف منتقل کریں گے کہ جہاں جاؤ یہ کام وہاں پہنچاؤ وہاں والوں کو سکھاؤ مسجد اور جماعت بناؤ وہ کام کرنے والے بن جائیں وہ نکل نکلنے والے سیکھنے سکھانے والے بنے اپنے اولادوں کو دن سکھانے والے بنے یہ کہتے ہو نا تو یہ یہی ہے عید و ملکم اجرم و ہم ان لوگوں کی بات مانا کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے نہ کھانا نہ دانا کیا اور ان کی زندگی ان کی بہت صاف ستھری زندگی ہے ان کی زندگی ہدایت والی ہے وہ آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں اس لیے ان کی بات مانو یہ پیغام ہے سورہ یاسین میں جب وہاں جماعت پہنچے گی کسی گاؤں میں تو وہاں کا ایک نیک آدمی تھا اس نے اس جماعت کو پہچانا اور اپنے قوم کو متوجہ کہ ان کی بات مانو ان کے راستے پہ چڑھو ان میں دو باتیں ہیں کہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں مخلص ہے اور دوسرا کہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے یہ جس طریقے پر آپ کو بلا رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے تو ان کے طریقے پر چلو اور یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور یہی آدمی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے اور تمام نبیوں نے آ کر کے ہی کہ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں نبی کچھ نہیں مانگتا لیکن نبی کا راستہ صحیح ہوتا ہے اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے کہ نبی کے راستوں پر زندگی پڑ جاوے جی ہاں جان اور مال سے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اپنی آخرت بنانے والے بن جائیں یہ مقصد ہوتا ہے دین کا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور پیدا کرتے ہوئے دوسروں میں اس کو قائم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ بتاؤ کون تیار ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول ہیں اسلام میں نیت بھی ہے عمل بھی ہے اور ترکیب بھی ہے جس کے لیے نیت بھی ہے عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے ہاں تو اس سے بات صحیح ہوگی کہ نماز کی نیت بھی ہے نماز کا عمل بھی ہے اور نماز کی ترقی بھی ہے کہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے قیام ہوگا پھر رکو ہوگا پھر سدھا ہوگا پھر قاعدہ ہوگا یہ چار ارکان کی ترتیب ہے تو نماز میں نیت بھی ہے عمل بھی ہے اور اس طرح ساری زندگی نیت عمل کرتی اس کو پیدا کرنا ہے تو اللہ نے ہم کو اسے کتاب کیا اب بتاؤ ٹھیک ہے سب تیار ہیں ان شاء اللہ جی ہاں ماشاء اللہ ہمارے اللہ ہمارے بڑے کریے نہ کوئی بھائی نہ بھائی رکھے ابھی اعلانات کرنے ہیں اطمینان سے آپ تشہیر رکھیں تشہیر رکھیں اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی برکت دوسروں کو فرمائے تو مجھے فرمائے حضرت تو جانے تو حضرت تشریف جانے تشریف رکھیں پھر کھڑے نہ ہو کھڑے نہ ہو تشریف رکھیں